قطادہ کہتے ہیں میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے کہا آپ قرت کرتے ہوئے اپنی آواز کو کافی لمبا کرتے تھے حدیث نمبر سولہ سو پچاس مسند احمد